کے ساتھ ہے نیچے لکھا ہے آپ کے پاس نصب ہو کے نیچے لکھا ہے کچھ متعلق بجف سو دو متعلق بجف سے دو متعلق کو ابھی پڑا ہے من یوگ سے دو فیا تو من سے دو فیا کا تعلق کس کے ساتھ تھا عقائد کے ساتھ تھا نا وہ فساد مچائیں گے وہ شرک کریں گے اور ہم فساد والے نہیں ہیں ہم مصبے ہو تیری پاکیاں بیان کرتے ہیں اور مقدسوں کے نیچے نکائے جو مطالعے کے یس سیکوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے نا وہ وہ بدعملیاں کریں گے اور ہم و پاک رہتے بد عملی ہم نہیں کرتے اس لیے اب کوئی تکرار نہیں کچھ سمجھ آیا ہے نصبوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے مقدسوں کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے دوسرا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ نصبوں کا تعلق حال کے ساتھ ہے نقدسوں کا تعلق استقبال کے ساتھ نصبحوں کا تعلق اور نقدسوں کا استقبال اب مانا کیا ہوگا اور ہم پاکیاں بیان کرتے ہیں ساتھ تیری تعریفوں کے اور نقد سولہ کا اور مستقبل میں بھی ہم پاکیاں بیان کرتے رہیں گے تیری تیری پاکیاں مستقبل میں بھی بیان کرتے رہیں گے اب بھی تکرار ختم ہو گیا قال انی عالم جواب اجمالی ہا کے مانا جواب اجمالی اجمالی جواب اور ہا کے مانا ہے اللہ نے فرمایا چپ کرو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جی جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے مجھے پتا ہے کہ ان کے اندر خرابیاں بھی ہوں گی لیکن ان کے اندر جو اچھائیاں ہوں گی ان کی خرابیوں سے بالا قال انی عالم اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو مسلحت راج ہا الا مفا سے دل بشر مسلحت الا مفا سے دل بشر سمجھا جو مسلحت راجے آئے بشر مفاصد پر مفاصد کم مسلحت زیادہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے بس وہ علامہ آدم السما اللہ جواب مفصل حکیمانہ جواب مفصل اب جواب مفصل آ رہا ہے اللہ پاک نے جتنی چیزیں سمجھو بات جتنی اشیاء انسان کو استعمال کے اندر ضرورت ہونا تھیں مستقبل کے اندر پیش آئی آنے والی تھی ضرورت اللہ نے ساری چیزوں کی شکلیں جس میں مثالی آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا سمجھا آدم علیہ السلاط و تسلیم کو ان کا علم دے دیا اور فرشتوں سے فرمایا تم بتا دو کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ سمجھا سی پیالہ بھی رکھا ہوا ہے اور دیگچی بھی رکھی ہوئی ہے چار پائی بھی رکھی ہوئی ہے سمجھا نہ صحیح فلانی شے فلانی شائے یہ چیزیں اللہ نے رکھ دی اور جسم مثالی کے ذریعے کیونکہ وہ چیزیں تو ابھی تک نہیں آئی تھی دنیا کے اندر جسم مثالی کے ذریعے رکھ دی اور فرشتوں سے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ ہاں یہ کیا چیزیں ہیں ان کا نام کیا ہے اور ان کے خواص کیا ہے فرشتوں نے دیکھا یوں دیکھیں یوں دیکھیں کر کر دے سمجھ جی نا لا علم لنا الا ما علمتنا یا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں آدم علیہ السلام کو بلایا بابا تو بتا اس نے تو فر فر بتانا شروع کر دیا یہ چیز اس کا نام یہ ہے اس کا کام یہ ہے اس کا نام یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے اس طرح آخر تک سارا بتا دیا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں نے جو کہا تھا کہ آدم تم سے بڑا ہے آدم کا علم تم سے زیادہ ہے آدم کے اندر صلاحیت تم سے زیادہ ہے امتحان ہو گیا وہ علامہ آدم السما اللہ <coughs> ترجمہ کرو اندر کی باتیں بھی سمجھاتا ہوں اور سکھلایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو السما نام کلّہ سارے کے سارے نام سارے سکھا دیے فقط نام نہیں سکھایا بلکہ نام بھی سکھایا اور ان کی صفات ان کے خواص سمجھا سب کچھ بتا دیا نچل گئے السما کے نیچے صفات نعوت خواص ہے نا ادرو المانی سب کا سب بتا دیا سما را <coughs> حضرت الصما اب اللہ پر ایک بات سمجھ لو کہ یہ استغراق حقیقی نہیں ہے استغراق اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ او سارے جہان کے ذرے ذرے کا علم دے دیا علم کلی محیط میں کل شین جو اللہ پاک کی صفت ہے وہ مراد یہاں استغراق عرفی ہے کیا ہے تم نے معنی میں پڑھا ہے کہ استغراق دو قسم حقیقی اور عرفی جو استغراق عرفی ہے عرف کے اندر اس طرح بولا کرتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں آئے گا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے بارہ کے اندر اوت یت من کل شاید اس کو ہر چیز دی گئی تھی کیا دی گئی تھی ہر چیز دی گئی تھی تو ہر چیز اس کے پاس تھی کیا جی ہر چیز تو اس کے پاس نہیں تھی مانا جو چیزیں ایک بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہیں وہ سب اس کے پاس تھی بادشاہ کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ سب چیزیں اس کے پاس تھیں اسی طرح آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں تورات کے بارے میں یہ استغراب عرفی ہے حقیقی نہیں ہے لکھا ہے نا تمہارے پاس ہاں؟ ہاں۔ یہ لگ کوئی اوپر حاشے پر لکھا ہوا ہے ساری وہ اس کی دلائل بھی لکھے ہوئے ہیں اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے آرا اس کے بعد پیش فرمایا ان چیزوں کو اوپر ملائکہ کے سمجھا آ رہا ہونا چاہیے تھا آرا ہا کیا ہونا چاہیے کلّا ہا ہے نا تو یہاں بھی آ رہا ہا ہونا چاہیے لیکن زویل اقول کو غلبہ دیا گیا غیر زمین القول پر اور زمین زویل القول کی بولی گئی ہے تکلیف کے لیے اور کس طرح پیش کیا حالانکہ وہ چیزیں تو ابھی آئی نہیں تھی دنیا کے اندر یہ پیش کرنا جو ہے یہ وجود ہے مثالی کے ذریعے تھا کس کے ذریعے تھا وجود مثالی کے ذریعے اس کے بعد پیش کیا ان کو علل ملائکت اوپر ملائکہ کے پت فرمایا کہ خبر دو تم مجھے ساتھ ناموں ان چیزوں کے ان کو تم صادقین اگر ہو تم سچے اپنے شبوں میں یعنی اتجالوں میں از ابن عباس و ابن مسعود از ابن جریر لکھا ہوا ہے ہاں یہ شبو جو اتجالوں والا ہے اس میں اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ مجھے یہ چاچی دے میرے طرف دیکھو اب سوال ہے زبردست یہاں سوال یہ ہے کہ یہ بڑا عجیب امتحان اللہ نے لیا کہ آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا فرشتوں کو کچھ بھی نہ بتایا پھر پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں تم بتاؤ آدم فر فر بتا رہا تو یہ عجیب امتحان ہے کہ ایک طالب علم کو آدمی بتا دے اور ایک کو نہ بتائے اور پھر کہے امتحان دے دو تو ظاہر ہے جس کو بتایا ہے وہ تو بتا دے گا سمجھا نا جی امتحان تو تب ہوتا کہ جس طرح ملیکا کو نہیں بتایا تھا آدم کو بھی نہ بتایا جاتا اور پھر پوچھا جاتا پھر پتہ چلتا کہ آدم زور ہوتا ہے یا ملائکہ زور ہوتے ہیں سوال سمجھ آیا ہے اب جواب سے پہلے ایک تمہید ہے تمہید یہ ہے کہ تعلیم دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے تعلیم فطری اور استعدادی کیا کہہ رہا ہوں تعلیم فطری اور اور دوسری ہے تعلیم قصبی تعلیم فطری اور استعدادی یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کے دل و دماغ کے اندر استعداد پیدا کر دے وے اور صلاحیت پیدا کر دے وے کہ انسان دیکھ کر سوچ کر خود بتا دے وے کہ یہ کیا چیز ہے سمجھ رہے ہو تعلیم فطری اور استعدادی کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر انسان کے اختیار کے یوں ہوئی استعداد اور صلاحیت رکھ دے ہوئے کہ انسان دماغ کے ذریعے سوچ بچار کر کے بتا دیں کہ یہ چیز فلانی ہے یہ چیز فلانی ہے سمجھ رہے ہو اور ہے تعلیم قصبی کہ انسان کسب کر کے تعلیم حاصل کرے کسی استاد کے سامنے بیٹھے پڑھے مطالعہ کرے تکرار کرے اور علم حاصل کرے کتنی تعلیمیں ہوگی دو اب جواب ہے جواب یہ کہ علامہ کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے بتا دیا کہ یہ چیز فلانی ہے اس کا نام دیا اس کے خواص یہ نا تعلیم سے مراد تعلیم فطری اور استعدادی ہے چاہے اللہ نے آدم میں یہ استعداد رکھ دی صلاحیت رکھ دی عقل و فہم رکھ دیا تو اس نے دیکھ کر بتا دیا اس نے دیکھ کر اور ملے کا دیکھ کر بھی نہ بتا سکے ان کو پتا نہ چلا امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت تک کیا کہہ رہا ہوں قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی ساری مخلوق کا عقل اکٹھا کرو اس ساری مخلوق کی عقل کے برابر اللہ نے حضرت آدم کو عقل عطا فرمایا تھا اتنی اللہ نے عقل دیا تھا اس کو آدم علیہ السلام کو تو حضرت آدم علیہ السلاط و تسلیم جو تھے ان میں استعداد اور صلاحیت یہ رکھ دی <clears throat> کہ انہوں نے دیکھ کر بتا دیا اور ملکہ جو ہے وہ دیکھ کر نہ بتا سکے اب پھر سوال ہوتا ہے کہ میاں یہ استعداد اللہ فرشتوں میں بھی رکھ دیتا یہ استعداد جو مل آدم میں رکھی تھی کر میں رکھ دیتا جواب یہ ہے کہ فرشتوں میں یہ استعداد رکھتا تو فرشتے فرشتے ہی نہ رہتے انسان بن جاتے کیا بن جاتے مثال کے طور پر آدم علیہ السلام میں اللہ نے شہوت رکھی سمجھا تو اگر فرشتوں میں شاوت رکھتا تو فرشتے فرشتے رہتے انسان بن جاتے نا جی۔ خواص جب انسانوں والے آ جاتے تو فرشتے کیا بن جاتے مسئلہ کیا ہے اصل بات سمجھے اللہ نے فرمایا میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں جو بڑی عقل والی فہم والی ہوگی میری عبادت کرے گی یہ ہوگا وہ ہوگا فرشتوں نے کہا وہ تو ایسے تیسے ہوں گے جی؟ اللہ نے فرمایا چلو آؤ امتحان کرواتے ہیں امتحان ہوا آدم علیہ السلام نے بتا دیا اور ملے نہ بتا سکے اللہ نے فرمایا دیکھو نا میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ میں اس مخلوق میں جو استعداد رکھ رہا ہوں وہ تمہارے اندر میں نے نہیں رکھی اصل امتحان بھی علم کا تھا استعداد کا تھا اللہ نے فرمایا میں نے آدم میں جو استعداد رکھی ہے وہ تمہارے اندر استعداد نہیں ہے دیکھو آدم بتا رہا ہے تم نہیں بتا رہے ہیں کچھ سمجھ آیا نہیں آیا بہار یہ تعلیم فطری اور استعدادی تھی یہ تعلیم قصبی نہیں تھی تاکہ سوال آئے کہ اللہ نے آدم کو بتا دیا اور ان کو نہ بتایا اللہ نے نہ آدم کو بتایا تھا نہ ملائکہ کو بتایا تھا اب خلاصہ نکال رہا ہوں اللہ نے نہ آدم کو بتایا تھا اور نہ آدم میں استعداد رکھ دی صلاحیت رکھ دی کہ آدم دیکھ کر خود بتا دیتے تھے کچھ سمجھ آیا ہے کرو مانا ثم عرضهم على ملائے کا اس کے بعد پیش کیا ان چیزوں کو اوپر ملائکہ کے میری طرف دیکھو ملائکہ پر وہ چیزیں اللہ نے پیش فرمائی نہیں فرمائی جی۔ عرض ہوا نہیں ہوا لیکن ملائکہ کو علم ہوا معلوم ہوا عرض جو ہے وہ علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ باوجود عرض کے علم حاصل کچھ سمجھ رہے ہو آرادہ ہوم ہے عرض ہے عرض کے باوجود ملکہ کو علم نہیں ہو رہا تو معلوم ہوا عرض جو ہے وہ علم کو مستلزم نہیں ہے یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ایک جھوٹھی روایت بنائی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام پر روزانہ اعمال پیش ہوتے ہیں کیا پیش ہوتے ہیں روزانہ امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں یا ہر سوموار کو پیش ہوتے ہیں یا ہر خمیز کو پیش ہوتے ہیں یہ اصل میں عقیدہ ہے شیوں کا کہ ائمہ پر روزانہ اعمال پیش ہوتے ہیں ہمارے بارہ اماموں پر سنیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں ہمارے نبی پر بھی روزانہ اعمال پیش ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ جھوٹھی روایت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے یہ کیا ہے نبی علیہ سلاط و تسلیم پر اعمال پیش ہونے والا عقیدہ غلط ہے قرآن کے خلاف قالو لا علم لنا کیا دن امبیا کیا فرمائیں گے کیا فرمائیں گے ہمیں کوئی علم نہیں فرشتے کہیں گے ان کا لا تدری ما آدسو باد کا اے پیغمبر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا اگر نبی علیہ السلام پر اعمال پیش ہوتے تھے تو فرشتوں کا یہ کہنا درست ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے اور فرشتے غلط بول سکتے ہیں معلوم ہوا آپ پر اعمال پیش نہیں ہوا ان شاء اللہ آگے بھی بات آئے گی مال کرتا جاؤں گا یہ جھوٹا مقولہ ہے اصل جو بات ہے وہ ترمدی شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ میں کی رات جب میں اوپر گیا اور غت علیہ عجور و امتی غلط ہے اور غت علیہ عجور و امتی میرے اوپر میری اعمال کے اجور یعنی اجر پیش کیے گئے اعمال کی فرق اجمالی پیش کی گئی کہ تیری امت میں یہ نیکی ہوگی یہ نیکی ہوگی یہ نیکی ہوگی نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے زکات دیں گے راستے پر روڈا ہوگا تو اس کو ہٹائیں گے ہم کی خدمت کریں گے یتامہ کی خدمت کریں گے اعمال کی فہرست پیش کی گئی عاملین کے اعمال نہ مطلق اعمال کہ تیری امت میں یہ نیکی ہوگی یہ نیکی ہوگی وہ بھی ایک دفعہ معراج کی رات ہوا ہے اور بس سمجھا ہے اکثر لفظ ہے ماضی مجھول کا سیدھا اور عزت امال امت اجور امتی یہ توڑا دو جوڑا دو وغیرہ یہ سیزے کچھ بھی نہیں ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے قالو سبحان کلا علم جواب ملکا کیا لکھا ہے کہنے لگے پاک ہے نہیں کوئی علم واسطے ہمارے مگر صرف وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا بے شک تو تو یہ جاننے والا ہر چیز کا الحکیم و حکمت والا ہر شہر کے بارے میں ہر کام میں تیری حکمت ہوتی ہے اللہ نے اے آدم علیہ السلام خبر دے تو ان کو ان کی چیزوں کے ناموں کی اور صفات کی اور جب کہ خبر دی آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے ناموں اور صفات کی تو اللہ نے فرمایا آیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ انی عالم ہو خاصا علم یا باری تعالی کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمینوں کا اسلم آباد پر الوی آفاقی لکھا ہوا ہے الارض پر آفاقی فضلی لکھا ہوا ہے اور زمینوں کا وہ عالم ہو انفوسی لکھا ہے اور میں جانتا ہوں جو کچھ کے ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو سمجھ رہے حضرت کی کیا مراد ہے ماں بما تخت کن تم تخت جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اس کے اندر تین توجیحات ہیں کتنی ہیں ایک توجہ تو یہ ہے کہ فقط بیان حال کے لیے ہے اور سنو سے ہی فقط کیا ہے بیان حال کے لیے کہ میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں چھپی چیز کو بھی جانتا ہوں کہ حال بیان ہو رہا ہے کسی مخصوص بات کی طرف اشارہ نہیں ہے دوسرا قول دوسرا قول یہ ہے کہ ماں تبدون سے مراد ابھی جو گزرا ہے جو انہوں نے فرشتوں نے ظاہر کی تھی فیحا میں فیحا و یس قدما ایسی مخلوق بنا رہے ہو جو فساد مچائے گی اور خون بہائے گی یہ فرشتوں نے جو ظاہر کی تھی نا بات تبدون سے مراد وہی ہے اور ما کن تم تختمون سے مراد ما کن تم تختمون سے مراد شیطان بعمان کے دل کے اندر جو استقبار تھا شیطان کے دل میں جو وہ تکبر تھا نا دل کے اندر اس نے چھپایا ہوا تھا کیونکہ وہ بھی ملکہ کے ساتھ شامل تھا نا وہی رہتا تھا نا اوپر شامل سمجھا جاتا تھا تو اس کے دل کے اندر جو استقبار تھا جو اس نے چھپایا ہوا تھا اور اس نے ظاہر نہیں کیا تھا ماں کم تم تک تم ان سے مراد وہی ہے کچھ سمجھ رہے ہو ماں تم سے مراد اتجا لو فیحا اور ما تک تمون سے مراد ال استقبار الردیفی قلب فرعون یعنی شیطان وہ استقبار جو شیطان کے دل کے اندر تھا کتنی قول ہو گئے تیسری توجی ما تبدون سے مراد عطا جالو فیحا من جو فیحا ہے اور ما کن تم تک تمون سے مراد فرشتوں نے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہوئی تھی کہ لئی یخلق کا خلقا خل اکرم منا نہیں یخلوں کا خلقا نا اکرم منا اللہ پاک کو بھی ایسی مخلوق نہیں بنائے گا جو ہم سے زیادہ مکرم ہو اور ہم سے زیادہ معظم ہو اللہ کے ہاں ان کے دل کے اندر یہ بات تھی یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم دل میں چھپا رہے تھے کچھ سمجھ آئیے کتنی توجیحات ہیں تین پہلی توجہ یہ ہے کہ بیان حال کے لیے ہے دوسری توجہ یہ ہے کہ تبدون سے اتجالو اطاجالو ماتک تمون سے شیطان کے دل میں جو استقبال تھا تیسری توجہ یہ ہے کہ تبدون سے مراد اتجالو ہے ماں تک تمون کن تم تک تمون سے مراد ملیکا کے دل کے اندر جو یہ خیال تھا من بسم الرحمن لئن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فبا واستكبر وكان من الكافرين کل میں نے عرض کیا تھا کہ مشرقی میں مکہ یہود نسارا جو بھی مشرق ہے یا آج کے دور کے لوگ امبیا کرام کی بھی عبادت کرتے ہیں اور جنات کی بھی اور ملکہ کی بھی کل کے سبق میں تھا ویس پال ربو کل ان ملائکا سے انی جائے ارد ہری ختم جائے فل ارد وہاں اللہ نے ملیکا کا حال پیش کیا کہ تم لوگ ملائکہ کو عالم الغیب مختار مشکل کشا سمجھتے ہو حالانکہ ملائکہ کو تو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ آدم علیہ السلام میں کیا خصوصیات ہیں آدم علیہ السلام کے اندر کیا کمالات ہیں جب ان کو اتنا بھی پتہ نہ چلا تو تمہارے حال سے کس طرح وہ آگاہ ہیں اور باخبر ہیں اور تم ان کو پکار رہے ہیں اب وید کل علیہ ملائکہ سے دوسری بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جنات کی بھی عبادت کرتے تھے مسئلہ علا میں گزر آیا نا پیچھے تو اللہ نے فرمایا کہ جنات کو تم اپنا معبود بنا رہے ہو ان کے ساتھ محبتیں رکھتے ہو کہ حالانکہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے اب آدم کو سیدھے نہ کیا آفت ہو اولیا مندونی بہم لکم ادب یہ تو تمہارے دشمن ہیں تم ان کی عبادت کر رہے ہو ان کو مشکل کشا سمجھ رہے ہو اب یہ بیان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وید الملائے فتح اکرام آدم علیہ السلام جی یہ کہا ہے کہیں نہیں کہا اچھا جی لکھ لو یہاں نیچے عنوان کھڑا ہے اکرام آدم علیہ السلام کہیں حاشے پر لکھ لو پورنیہ سے پہلے ادھر ادھر اکرام آدم علیہ السلام اور جب کہ کہا ہم نے کو اس جدول آدم کرو تم آدم علیہ السلام کو حضرت <clears throat> لیل لکھا ہوا ہے ما ابلیس کے ہاں؟ نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو اوپر لکھ لو جگہ پڑی ہے ما ابلیس کے یہ بات آگے آ رہی ہے یہاں یہ لگ لکھا ہے ما ابلیس کے اب اوپر دیکھو میں بات سمجھا دوں مسئلہ علا میں تو تفصیل سے پڑھ رہے ہو کہ سجدہ جو ہے یہ دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک لغوی اور ایک شرعی لغوی سجدہ چاہے سر نیچا کرنا یہ سیدا ہے لغت کے اندر سیدھا کہتے ہیں النا کو اور دوسرا ہے سیدا شرعی شریعت کے اندر سیدا کس کو کہتے ہیں علی الارض ماتھا ماتھا زمین پر رکھنا وضع الجبہات علی الارض یہ شرعی سیدا ہے پھر دونوں سیدھے جو ہیں دو قسم ہیں ایک سد عبادت اور ایک سید تہیا و تعظیم <coughs> سمجھ رہے ہو سجدہ عبادت اور سجدہ سجدہ عبادت کیا ہے کہ کسی ہستی کو عالم الغیب ما فوق الاسباب اور قدیر الاسباب سمجھ کر اس کو سجدہ کیا جائے یہ سجدہ کون سا ہے عبادت کا اور سجدہ تعظیم و تہیہ کیا ہے کہ کسی ہستی کو عالم الغیب نہ سمجھا جائے مشکل کشا قدیر معاف الاسباب نہ سمجھا جائے صرف تعظیم کی خاطر اس کو سجدہ کیا جائے سیدہ عبادت کا ہر شریعت کے اندر غیر اللہ کے لیے شرک و کفر رہا ہے کسی شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی کو سیدھا جائز نہیں رہا البتہ تعظیم کا سیدھا جو ہے پہلی شریعتوں میں جائز تھا چنانچہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ہماری شریعت کے اندر اللہ پاک نے یہ سجدہ تعظیم کا بھی حرام کر دیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی سجدہ کرنا جائز ہے ان المساجدہ للہ ہے سارے سجدے اللہ کے لیے خب تعظیم کے ہوں یا عبادت کے ہوں عقیم و حقم عند کل مسجد جب بھی سجدہ کرو تو اپنا منہ سیدھا رکھو یعنی اللہ کو سجدہ کرو اور کسی کو سجدہ نہ کرو بات سمجھیے سی اب یہاں کون سا سجدہ مراد ہے جی کیا مقصد ہے اس کا کہ اللہ نے ملکا سے فرمایا کہ سجدہ کرو ایک قول مفسرین کرام کا یہ ہے کہ یہاں ذکر ہے سجدے کا اور مراد ہے انقیاد للخدمت ذکر سجدے کا اور ارادہ کس کا ہے انقیاد للخدمت کہ آدم کو سجدہ کرو کیا مطلب ہے یعنی آدم اور آدم کی اولاد کی خدمت کے لیے منقاد ہوتا ہو جس طرح کے کوئی خادم اپنے مخدوم کا کیا ہوتا ہے منقاد اور تابع ہوتا ہے تم نے آدم اور آدم کی اولاد کی خدمت کرنی ہے کسی نے اس کے اعمال لکھنے ہیں کسی نے بارش کا کام کرنا ہے کسی نے ہوا کا کام کرنا ہے مختلف امور اور خدمات مختلف ملائکہ کے میں نے سپرد کرنی ہے سمجھا تھی اللہ فرماتے ہیں اس جدول آدم اے انقاد خدمت ہی اس کی اور اس کی اولاد کی خدمت کے لیے تم منفاد اور تابع ہو جاؤ بات سمجھیے ایک قول تو یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ سجدے سے مراد سجدہ ہے انقیاد مراد نہیں ہے سجدہ کرو آدم کو سجدہ بھی کون سا غز الجبہ عل ارض والا لیکن یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ سجدہ تہیا و تعظیم ہے سجدہ تہیا و تعظیم ہے سمجھا آدم کو سجدہ کرو اور سجدہ تعظیم والا کرو اور کرو بھی وز الجبہ علل ارض والا سمجھ رہے ہو جی؟ قرآن پاک کے اندر جو لفظ آتے ہیں نا فیضا نفق تو فیضا فقہ تو ہوں و ہے میں روحی ہوں راج دین خاج کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ الجبہ علل عرض تھا کہ ماتھا زمین پر تکھا گیا تھا چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں بھی آیا خرو لہو سجدہ گر گئے سیدھا کرنے والے تو یہ خرور اور یہ کا لفظ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیدھا کون سا تھا جبہ الجھا ارض یہ ماتھا زمین پر رکھا گیا منہ بھی آدم علیہ السلام کی طرف تھا سجدہ بھی خود آدم کو کیا گیا لیکن یہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا بلکہ تہیہ و تعظیم والا سجدہ تھا بات سمجھیے کتنی قول ہو گئے تیسرا قول سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا لیکن یہ وضع الجبہ نہیں تھا بلکہ تھا لغوی سجدہ سیکھا کون سا سجدہ تھا لغوی سجدہ سکھا سر نیچا کرنا بس جلالین والے نے یہی مانو کیا ہے اور آپ کے پاس بھی یہی لکھا ہے سجود تحیت بالانحناء لکھا ہوا ہے سمجھا سر سجود لا جبہ جبہ بل جبہ نہیں تب سجود تہیا انحنا والا تھا کتنی قول ہو گئے تین ہو گئے چوتھا قول چوتھا قول یہ ہے کہ سجدہ بغول جبہ کے ساتھ تھا اور سجدہ اللہ کو تھا کس کو تھا آدم علیہ السلام بمن بلا قبلہ تھے آدم علیہ السلام بمند ہے تو اس طرح اس جدو لے آدما کا لام بے مانا الہ ہے اس جدو للہ ہے مستقبلین الہ الا آدم اس جدو للہ ہے مستقبلین الہ الا آدم سجدہ کرو اللہ کو منہ کرنے والے آدم کی طرف جس طرح ہم کابے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں لیکن سجدہ کس کو کرتے ہیں اللہ کو کعبے کو نہیں کرتے مسئلہ ایجاد کے اندر پڑے تھے حتیٰ لو کا بتا نستا کافارا کہ کوئی انسان خود کعبے کو سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے مسئلہ علاج جنہوں نے پڑھا ہے یاد ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں کعبے کو سجدہ کرنا جو ہے یہ بھی کیا ہے کفر ہے کعبے کو جو سجدہ کرتے ہیں ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں کعبے کی طرف صرف ہمارا کیا ہوتا ہے منہ ہوتا ہے تو یہاں بھی سجدہ جو تھا وہ کس کو تھا اللہ پاک کو آدم علیہ سلاط وسلام بمن قبلہ کے تھے اس جدو آدم سمجھے بات سے یہ چند اقوال ہے لیکن ایک بات پھر عرض کر دوں کہ اب ہماری شریعت کے اندر نہ تو سجدہ عبادت کا کسی غیر اللہ کے لیے جائز ہے اور نہ سجدہ تعظیم کا سمجھ رہے ہو شاہ عبد القادر کی بات تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے مسئلہ میں پڑھ رہے ہو آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر کہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا ملحکا نے تو ہم بھی سجدہ کرتے ہیں بزرگوں کو تو ان کو کہو کہ پھر اپنی بہن کے ساتھ نکاح بھی کرو یاد ہے اگر تم آدم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہو اور کہتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیا تھا ملحکا نے تو ہم بھی سیدھا کرتے ہیں قبر کو تو پھر تمہیں چاہیے کہ بہن کے ساتھ نکاح بھی کرو کیونکہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا یاد ہے نہیں ہے ہاں خیال کرنا ہماری شریعت میں بہرحال سجدہ نہ تو عبادت کا جائز ہے اور نہ سجدہ ہے صحیح و تعظیم جائز ہے کسی غیر اللہ کے لیے سب ممنوع اور حرام ہیں اور جبکہ کہا ہم نے ملائکہ کو سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کو خاجہ دوں پس سجدہ کیا انہوں نے اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا اگلے دن میں بتایا ہوں کہ ابلیس کا نام عزازیل ہے کیا نام ہے عزازیل کا مانا ہوتا ہے اللہ کا عزت دیا ہوا عزیز اللہ کے معنی میں ہے یہ شیطان اس کی صفت ہے شیطنت سے ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور شیطنت کا منع ہوتا ہے دور ہونا اس لیے اس کو چا کہا جاتا ہے شیطان اور اس کا دوسرا لقب ابلیس ہے ابلیس ابلاس سے منع نا امید ہونا وہ چونکہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے یہ دو شیطان اور ابلیس اس کی سکھتے ہیں نام نہیں ہے مگر ابلیس نے نہ کیا سیدھا سمجھ رہے ہو تھی ابا انکار کر دیا اس نے بس تکبرا علت ابا بس تکبرا جو اچا ہے ابا کی علت ہے اور تکبر کیا اس نے انکار کر دیا اور تکبر کر دیا اس نے کر لیا وکان من القافرین سمجھ رہے ہو حضرت کان من القافرین کا مطلب عرض کر دو پہلے یہ سمجھ لو کہ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا قائل ہے نماز کا کہتا ہے نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں تو وہ گنہگار ہے وہ کیا ہے کافر نہیں بلکہ گنہگار ہے لیکن ایک آدمی کہے نماز ہے ہی نہیں انکار کر دے گے نماز کا تو وہ کیا بن جاتا ہے کافر بن جاتا ہے اگر شیطان عملی طور پر سجدہ نہ کرتا قائل رہتا کہتا کہ یا اللہ تیرا حکم برحق ہے لیکن میں کوتا ہوں میں نے سیدھا نہیں کیا تو پھر بھی وہ کافر نہ بنتا ابا وس تک برا اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کرنے کا حکم مجھے درست نہیں ہے سجدہ کرنا میرے لائق نہیں ہے میں آدم کو سجدہ کروں جس طرح آئے گا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ خلق تنی من ناری و تین ہوں میں سجدہ نہیں کرتا آپ جو خلقتا اچھا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے اس نے جو ہے وہ خود حکم کا انکار کر دیا حکم کو ٹھکرا دیا اس لیے وہ کافر بن گیا وہ کان کافری کانا پر لکھا ہے سمراچا ہوا اور ہو پڑا وہ کافی نیند سے کانا کا حضرت مانا ایک تو اپنا مانا ہے کان منل کافرین کانا کا مانا کرو تھا وہ کافرین سے کان منل کافرین کا مانا تھا وہ کافرین سے کیا مطلب یعنی اللہ کے علم کے اندر وہ پہلے ہی سے کافرین میں تھا اللہ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ کافر بنے گا کافرین میں سے تھا کچھ سمجھ آیا کہ لکھا ہے کافرین پر فی علم اللہ فی از جلال کا مالا ہے اور دوسرا کانا بیمانہ سارا ہے کہ اس نے انکار کیا تکبر کیا وہ سارا من کافرین اور ہو پڑا کافرین پہلے کافر نہیں تھا بلکہ اب اب جب اس نے عبا کیا اور استقبار کیا تو اب ہو پڑا کافرین بھئی وہ کافرین کون سے جن میں سے ہو پڑا وہ ابھی تک تو ایک انسان بنا ہے حضرت آدم اور تو ہے نہیں انسان کافر کہاں سے آ گئے تو اس سے مراد وہ جنات کفار ہیں کیا مراد ہے اور جو جن تھے کافر پہلے اس کی ضروریت میں سے یہ بھی ان میں سے ہو پڑا کافرین کے نیچے لکھا ہے نا ہوم القفارو من الجن فل جی وہ کافر جنات جو پہلے سے موجود تھے اس کی اولاد میں سے وقلا ہوا اول والوں من رہا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کافر ہے ہی ابلی لیکن یہ درست نہیں ہے اس سے پہلے بھی کافر جنات موجود تھے ان میں سے ہو پڑا یہ اب زبردست سوال ہے یہاں کہ اللہ نے فرمایا تو ملیکا کو کہ سجدہ کرو ابلیس کا ذکر کہاں سے آ گیا اللہ نے استثنا کر دیا اللہ ابلیس آ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا سمجھ رہے ہو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہوا اللہ نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا یہاں سوال سمجھ آیا ہے ایک سوال سے متاثر ہو کر بعض علماء نے جن میں قاضی بیگاوی علیہ الحمد بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابلیس خود تھا ہی فرشتہ جی۔ کیا تھا فرشتہ تھا یہ ملکہ میں سے تھا ملکہ کا ایک قسم ہے جو جیسا لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بھی حکم کیا تھا اس کو بھی ابھی حکم کی کیا صورت تھی اس کی پھر دو صورتیں ہیں ایک صورت تو علماء نے یہ فرمایا کہ یہ تھا جن لیکن رہتا تھا ملکہ میں ملکہ اس سے افضل تھے کیونکہ وہ نوری تھے اور یہ کیا تھا ناری تھا تو جب تمام نوریوں کو حکم ہوا تو اس کو تو بدر جائے اولا حکم ہو گیا مثال کے طور پر ایک مدرسے کے محتمم نے یا کسی استاد نے بڑے بڑے طلباء کو کہا کہ یہ کام کرو تو ان میں سے جو چھوٹا ہوگا وہ تو بدل جائے اولا اس میں داخل ہو جائے گا نا سر تو جب یہ چھوٹے درجے کا تھا ملکا بڑے درجے کے تھے تو ملکہ کو جب حکم ہو گیا تو یہ تو خود بخود اس کے اندر داخل ہو گیا ایک جو ہے صورت یہ ہے اور دوسری صورت علماء نے یہ فرمائی ہے کہ نہ بلکہ براہ راست اور مستقل اللہ نے اس کو حکم دیا تھا براہ راست اور مستقل کیونکہ سورہ آراف کے اندر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے ماں مانا کا ان تس از امر تک ماں مانا کا ان تس از امر تک تجھے کس چیز نے منع کیا تھا سیدھا کرنے سے جب میں نے خود تجھے امر کیا تھا اس عجب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو امر کیا تھا حکم کیا تھا بس یہ بات ختم ہو گئی یا آدم اس کو جن تھا حضرت مشرقین امبیا کرام کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اولیاء اور بزرگوں کی بھی عبادت کرتے تھے آج بھی لوگ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اب آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ میاں تم تو نبیوں کو ولیوں کو مشکل کشا معبود سمجھتے ہو سارے نبیوں اور ولیوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام دیکھو اللہ نے فرمایا درخت نہ کھا وہ بھول کر درخت کھا بیٹھا تو جو خود بھول گیا وہ دوسرے کا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے بات سمجھے یہ اس طرح شبوں کا جواب ہے وہ کلنا یا آدم ہو اور ہم نے حکم دیا اے آدم علیہ السلام اس کن کا رہو آپ اور بیوی آپ کی بیوی ہوا الجنت جنت میں حضرت زوجو کا کے نیچے لکھا ہے نمبر اول مسکن قلب کیا لکھا ہے مسکن اول قلب دل کا مسکن ہے کیونکہ انسان کا بیوی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے اور الجنت کا نمبر دو مسکن بدن یہ بدن کا مسکن ہے کہ تمہارا بدن جو ہے یہاں رہے بدن کے رہنے کی جگہ وہ ہے اور زوج جو ہے یہ مسکن قلب ہے علماء نے یہ بحث چلا دیا کہ بی بی ہوا علیہ السلام کہاں پیدا ہوئی ہیں آیا جنت کے داخلے کے بعد یا پہلے ایک قول تو یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا جاتا ہے کہ یہ جنت کے اندر پیدا ہوئی ہیں آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا بعد میں ان کو وہاں پیدا کیا گیا آپ وہاں رہتے تھے اکیلے ہوتے تھے آپ کو وحشت ہوتی تھی تو اللہ نے وہاں جنت کے اندر بیوی صاحبہ کو پیدا فرمایا لیکن قرآن پر پاپ کے ظاہر سے یہاں بھی آراف میں بھی آگے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے پیدا کیا گیا پہلے ان کو پیدا کر کے دونوں کو پھر حکم ہوا کہ تم جنت میں جاؤ جس طرح یہاں ہے اس کن انتا الجنت آ سمجھا نا سی حاشی پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سمجھا سی اور نیچے والا جو ہاشی ہے بڑا اقوال فی خلقت کا تھے ہے نا سی پہلا قول یہ ہے کہ فل جنت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے خولے کا جنت ہے جنت میں پیدا کی گئی دوسرا قول خولے قد دخول الجنت ہے اور فرماتے ہیں ظاہر قرآن بھی یہی ہے اور اکثر علماء کا خیال بھی یہی ہے بات سمجھیے دوسری بات الجنت سے کیا مراد ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الجنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جس کے اندر معاشر کے بعد موحدین مومنین جائیں گے بلکہ زمین پر کوئی باغ تھا سمجھا یمن کے اندر آدم کے علاقے کے اندر ایک باغ تھا سمجھا جی اس کے اندر حضرت آدم اور بی بی ہوا کو ٹھہرایا گیا سمجھا جی یہ باغ کہاں ہے زمین پر ہے اور یمن کے علاقے کے اندر ہے آدن کا باغ وہاں حضرت کو ٹھہرایا گیا اور وہ وہ جنت مراد نہیں ہے بات سمجھیے جی دلیل کیا ہے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں ایک کہ جنت میں جو جائے گا پھر کبھی باہر پھر کبھی باہر نہیں آئے گا اور آدم اور بی بی حوا علیہ السلام سے جنت سے نکال لیے گئے درخت کھانے کے بعد معلوم ہوا یہ وہ جنت نہیں ہے جنت الماوا جس کو کہتے ہیں سمجھیے بات ایک دلیل یہ ہے دوسری دلیل ان کی بڑی یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی آدمی مکلف نہیں ہوگا شریعت کا سمجھا تکلیف نہیں ہوگی اور حضرت آدم اور بی بی حوا کو تو اللہ نے مکلف بنا دیا فرما دیا بلا تقربا ہاتھ ہی شاہ درخت کے قریب نہ جاؤ سمجھا سی تکلیف ہے حالانکہ جنت کے اندر تو کوئی بندہ مکلف نہیں ہوگا لیکن حضرت بات یہ بالکل نادرست ہے غلط ہے بات جنت سے مراد جنت الماوا ہے کیا مراد ہے جنت الماوا مراد ہے جہاں مومنین مبحدین قیامت کے بعد جائیں گے دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی ذکر آیا ہے الجنت و معرف بلام آیا ہے کیا آیا ہے معرف بلام اس سے مراد وہی جنت ہے جو معروف ہے وہ جنت ہے جو کیا ہے معروف ہے بات سمجھیے سن دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجا آدم و موسا آدم اور موسا علیہ السلام نے آپس میں جھگڑا کیا سمجھا کیا جھگڑا ہوا موسا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا تو ہی وہ انسان ہے کہ تجھے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ آس کا جنتا کا اور تجھے جنتا ہو اپنے جنت کے اندر تجھے ٹھہرایا تو نے لوگوں کو بدبخت بنایا اور تو نے درخت کھایا اور لوگوں کو جنت سے نکال دیا سمجھا نا سر جی؟ اور وہ حدیث آتی ہے معروف بخاری شریف کی حدیث ہے کی حدیث ہے اس حدیث کے اندر تو سراہتن اسی جنت کا تذکرہ ہے جنت الماوا کا سن رہے ہو اس حدیث کے اندر سراہتن کس کا جنت الماوا کا اس لیے جنت سے مراد وہی جنت ہے جس کے اندر مبحدین مومنین جائیں گے کاب ہماشر کے میدان حشر کے اندر حساب کتاب کے بعد وہی جنت مراد ہے بات سمجھیے ان شاء اللہ سورہ تو میں آئے گا وہاں صاف موجود ہے کہ حضرت آپ کو بوکھ نہیں لگے گی آپ کو پیاس نہیں لگے گی انا گلا تدم فیا گلا گلا تدہ نہ گرمی لگے گی نہ بھوک لگے گی وغیرہ وغیرہ وہ ساری صفات جو ہے وہ جنت الماوا کی ہے کس کی صفات ہیں جنت الماوا کی صفات ہیں اللہ نے پورے پرانے پاک کے اندر کہیں بھی نہ سراہتن نہ اشارتن کوئی لفظ نہیں بولا جو بتاتا ہو اشارہ بھی ہو اشارہ کرتا ہو کہ یہ وہ جنت نہیں ہے نہ بلکہ اللہ نے جہاں بھی بولا ہے اسی طرح ایک لفظ بول دیا جو یہی انسانوں کے ذہن کے اندر جو فوراً متبادل جنت ہے وہی جہاں مراد ہے بات سمجھیے رہی یہ بات ان کا یہ فرمانا کہ جنت میں جا کر کوئی نہیں نکلے گا یہ اس وقت ہے جبکہ بطور جزا ہاں ایک دلیل اور بھی مجھ سے جو رہ رہی ہے ابھی آگے آتا ہے کل نہ بے کم لے بادن آ ہیں ہم نے کہا نیچے اترو کیا تو نیچے اترو کب ہوتا ہے اے بے حبوت کیا ہوتا ہے منل منل اعلیٰ اوپر سے نیچے کو حبوت ہوا کرتا ہے اگر آدم علیہ السلام ساتویں آسمان کے اوپر اصلی جنت میں نہیں تھے بلکہ زمین پر تھے تو اخرجو ہوتا کیا ہوتا اخرجو جو ہوتا نکلو یہاں سے اور اہ نہ ہوتا اہ کا لفظ جو ہے یہ بھی سری دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جنت ہے جو اوپر تھی اور وہاں سے آپ کو نیچے اتارا دیا ہے سمجھ رہے ہو باقی رہی یہ بات کہ جنت کے اندر جو داخل ہوں گے نکلے گے نہیں یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ بطور جزا داخل ہوں گے کیا جبکہ بطور جزا داخل ہوں گے جہنمی بھی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے کبھی نہیں نکلیں گے اور جنتی بھی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے کبھی نہیں نکلیں گے ورنہ تو حضرت آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ امبیا کرام کا وفات کے بعد روح کہاں جاتے ہیں سیدھے جنت میں جاتے ہیں شہداء کے اروا کہاں جاتے ہیں ان شاء اللہ تعالی میں عرض کروں گا حیات شہداء کی بات دو قسم کے لوگ ہیں ایک امبیائے کرام اور دوسرے شہداء کرام جن کو مرنے کے بعد فوراً جنت کا داخلہ مل جاتا ہے قرآن پاک میں آیا عقیل خلل جنہ حبیب نجار کو فوراً جنت کے اندر داخل کر دیا گیا باقی ارواح جو ہیں مومنین کے صدیقین ہو گئے صالحین ہو گئے وہ علیین کے اندر ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے لیکن یہ دو قبیلے ایسے ہیں کہ جن کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے پھر نفق سور کے بعد ان کو نکالا جائے گا میدان میں لایا جائے گا پھر ان کو داخل کیا جائے گا جنت کے اندر تو ارواہ امبے یا اور ارواہ شہدا کو جنت میں داخل کر کے پھر ان کو نکال دیا گیا معلوم ہوا کہ وہ نہ نکلنا جو ہے وہ اس وقت ہے جب کہ وہ میدان معاشر کے اندر حساب و کتاب ہو کر پھر جب جائیں گے تو پھر کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے بات سمجھیے رہی یہ بات کہ جنت کے اندر تکلیف نہیں ہے اور ان کو مکلف کیا گیا ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ تکلیف اس وقت نہیں ہوگی جبکہ بطور جزا داخل ہوگی جبکہ بطور اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی سمجھا نہ صحیح اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ کوئی تکلیف نہیں یہ ایک آدم علیہ السلام کا امتحان تھا کیا تھا امتحان طب اللہ پاک نے لے لیا اب کرو من بکلا منہا راگا دن اور کھاؤ تم اس درخت سے راگا دن فراخی کے ساتھ راگا دن صفت ہے اس کا موصوف اکلن مقدر ہے اکلن راگا دن کھاؤ تم فراخی کے ساتھ ہے تو شے آ جہاں سے بھی چاہو تم بلا تقربا امتحان آدم و حما طریقہ ہے امتحان عدم و ہوا اور نہ قریب جانا تم اس درخت سے پس ہو جاؤ گے تم من الظالمین اپنا نقصان کرنے والوں سے اپنا نقصان کر بیٹھو گے ظالمین کا معنی ظالم نہیں ہے بلکہ کیا معنی ہے نقصان کرنے والے یہ کون سا درخت ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے حضرت کو مختلف قول ہے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا کون سا درخت تھا گندم گندم سے منع کیا گیا ہے حضرت سمجھا سر لیکن محققین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ میں سے کسی حدیث کے اندر اس درخت کی تعین وارد نہیں ہوئی ہے نہ قرآن پاک کے اندر اس کی تعین آئی ہے کہ یہ کون سا درخت ہے اور نہ حدیث پاک کے اندر اس کی تعین آئی ہے اس لیے ہم اس کی تعین سے سکوت اختیار کریں گے چپ کریں گے بھائی کوئی درخت تھا بس جو بھی تھا اللہ پاک نے امتحان لیا حضرت آدم و حضا کا اور ان کو منع کر دیا اس لیے آپ کے پاس یہ عبارت ہے ضرور تلاش کرو لم جس بت تعین و حاصل قرآن جی۔ میں نے لکھی ہے نا بین سطور لکھی ہے لمجس بت تعین و حافل قرآن ہے بلا فل حدیث صحیح ہے قرآن پاک میں اور صحیح حدیث میں اس کی کوئی تعین ثابت نہیں فصواب و اتوقف ہو ثواب و توقف ہو از ابن تصویر ثواب یہ ہے کہ بندہ توقف کرے کہ بس جو بھی درخت تھا اللہ نے فرما دیا کہ اس کو نہ قریب نہ جانا گندم تھا یا جو بھی تھا والد صاحب رحم اللہ ایک عجیب بات سناتے تھے فرماتے تھے کہ ہم نے اساتذہ سے سنا کہ علامہ دمکشری جو ہے نا علامہ دمکشری کشا والا بہت بڑا علامہ ہے آج کل تو ہر بندہ علامہ ہے پہلے زمانے کے اندر دو علامے تھے ایک شیخ عبد القاہر جرجانی پیر ہدا سمجھا نہ سی اور دوسرا جو ہے یہ زمکشری سمجھا نا سی اور تختہ دانی کو پھر بعد میں علامہ کہنے لگ گئے اس کو علامہ ثانی کہتے تختہ دانی کو بھی بہرحال قدرتی بات ہے شیخ عبد القاہر جرجانی بھی قرآن پاک کا ماہر تھا اور آرج اور لنگڑا تھا اور جار اللہ دمکشری جو ہے یہ بھی قرآن پاک کا ماہر اور آرج اور لنگڑا ہے اس لیے مقولہ مشہور ہے ما فاہم القرآن الا جان قرآن کو دو لنگڑوں نے سمجھا ہے سمجھا دیں ایک لنگڑا جار اللہ دمکشری اور ایک لنگڑا جو ہے عبد القاہر جرجانی بہرحال جار اللہ دمکشری معتدلی تھا کیا تھا تفسیر بھی لکھی ہے اس نے پیشہ بڑا لغوی ہے بڑا مفسر ہے لغوی بھی بڑا ہے اور علم المعانی کا بیان کا اور بدی کا بڑا ماہر ہے سمجھا نا تو یہ موتلی تھا بڑا علامہ تھا کسی مولوی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف سمجھا فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف تو مولوی کو خیال آیا کہ یار مفسر قرآن ہے بھاگا بھاگا گیا کہ پوچھ لوں کہ وہ درخت کون سا ہے جو آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا بھاگا وہاں پہنچا کہ حضرت وہ درخت کون سا ہے جس سے آدم علیہ السلام اور بی بی حبا کو منع کیا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ علم والا درخت ہے کون سا درخت ہے کہ ہم نہ علم کے قریب جاتے نہ اتنا علم آتا اور نہ موت ادلی برتے اور نہ آج جہنم میں جاتے جی یہ علم والا درخت ہے جس کے قریب نہ جاؤ جی؟ بہرحال علم تو بہت بڑی نعمت ہے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں علم و حجاب اکبر علم جو ہے خدا کے حاصل کرنے میں بہت بڑا حجاب اور پردہ ہے علم جو ہے اللہ کے حاصل کرنے کے اندر بہت بڑا حجاب اور پردہ ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جس بندے کو جتنی زیادہ دماغ ہوگا نا عقل ہوگا وہ سوچ بچار میں پڑ جائے گا یہ کیوں ہے یہ یہ کیوں ہے یوں کیوں نہیں تھا سمجھا سی اس لیے وہ رک جاتا ہے اللہ کی طرف سفر کرنا اس کا رک جاتا ہے اگلے دن پڑا ہے نا یہ من منگ ارا سراتن مستقیم وہاں کیا تھا بلا علت طلب کیے جو مان لے لے فرات مستقیم یہ ہے کہ علت طلب نہ کرے بغیر علت طلب کرنے کے مان لے لے اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ تو چون چرا کے اندر رہتا ہے نا جی چنا چنی کے اندر رہتا ہے اگر وہ سمجھا جی اس سے آگے نہیں سفر کر سکتے اللہ اکبر اور نہ قریب جاؤ تم ایک درخت کے الظالمین پس ہو پڑو گے تم اپنا نقصان کرنے والوں سے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا خِدَاعِ خدا ہے ہے شیطان کا دھوکھا پس پھسلایا ان کو شیطان نے انہا اس درخت کی وجہ سے اسے درخت کی وجہ سے یہ فاخر پس نکالا ان دونوں کو ان نعمتوں سے جو تھے وہ دونوں بھی چکے حضرت یہاں شکار ہے زبردست کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا علیہ السلام تو رہتے تھے نا جنت کے اندر ساتویں آسمان کے اوپر تو شیطان بئیمان نے ان کو کیسے پھچلایا وہاں حالانکہ آگے آئے گا انشاءاللہ سورہ آراف وغیرہ میں پڑھیں گے کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اللہ نے فرما اخرج منہا ہاں جی؟ اچھا اخرج منہا آسمانوں سے نکل جنت سے نکل اللہ نے بیمان کو نکال دیا پھر یہ کیسے وہاں پہنچا حضرت آدم اور بی بی ہوا کو اس نے پھسلا لیا سمجھا نہیں تھے ایک قول تو اس میں سے یہ ہے کہ شیطان نے سانپ کو منت سماجت کی کہ مہربانی کر مجھے اپنے پیٹ میں داخل ہونے دے اور پھر تو چلا جانا جنت کے اندر اور پھر میں تیرے منہ سے نکل جاؤں گا پھر میں اپنا کام کروں گا چنانچہ وہ سانپ نے اس کو جگا دے دی یہ سانپ کے پیٹ میں چلا گیا اور سانپ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا جو فرشتے دربان کھڑے تھے ان کو بھی پتہ نہ چلا کہ شیطان آ رہا ہے سمجھا سی جب جنت کے اندر چلے گئے تو شیطان سانپ کے منہ سے نکل کر باہر آ گیا اور اس نے عادت آدم اور بی بی ہوا کو پھسلایا یعنی اس طرح یہ داخل ہوا یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ باغ دنیا میں ہے کہاں ہے دنیا میں زمین پر ہے وہی لوگ یہ روایت بناتے ہیں لیکن یہ میرا جھوٹ ہے یہ اسریلیات ہے سارے کہتے ہیں پھر اللہ پاک نے سانپ کو سزا دی کہ اس کے پاؤں چھین لیے اور اس کو کہا کہ تو زمین پر چل پیٹ پر چلتا رہتا اس لیے سانپ جو ہے یہ آدم کا دشمن ہے بلا وجہ بھی ڈستا رہتا ہے بہرحال یہ ایسی روایتیں ہیں جھوٹھی جالی ایک قول یہ ہے سمجھو بات کہ شیطان کو آسمانوں سے نکال دیا گیا تھا لیکن وہ بے عزت ہو کر زلیلوں کی طرح پھرتا رہتا تھا کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا سمجھا جی؟ اس کی میں مثال دوں جس طرح کے ایک آدمی ہے یہاں طالب علم ہو کر پڑھتا ہے تو وہ یہاں رہتا بھی ہے اس کو رہائش بھی ملی ہوئی ہے کھانا بھی دو وقت کا ملتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر اس کو کوئی آدمی محتمم یا کوئی مدرس نکال دے گے مدرسے سے تو پھر اب وہ نکلا ہوا ہے اب وہ آئے گا ایسے پھرتا رہے گا پھر پھر کر چلا جائے گا لیکن اس کو نہ جگہ ملے گی اور نہ کھانا ملے گا کیونکہ وہ نکالا ہوا ہے نا جی شیطان پہلے تو رہا کرتا تھا آسمانوں میں اور جنت میں باعزت طریقے پر عابد زاہد تھا اور بڑے عزت کے ساتھ رہا کرتا تھا اب تو اللہ نے اس کو نکال دیا اب ایسے دلیلوں کی طرح پھرتا رہتا تھا کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا سمجھا سی کوئی روک رکاوٹ بھی نہیں تھی اور اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اس طرح یہ پھرتا رہتا تھا کتنی کال ہو گئے دو تیسرا قول جو ہے وہ ذرا زیادہ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بےمان جو ہے حضرت اس کو داخل ہونے کی یا جنت میں جانے کی ضرورت بھی نہیں شیطان دور سے بیٹھ کر بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے اس کو اللہ نے یہ تصرف دیا ہے طاقت دی ہے کہ یہ دور بیٹھ کر بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے تو یہ زمین پر تھا حضرت آدم اور بی بی ہوا اوپر آسمانوں کے اوپر جنت کے اندر تھے تو یہیں دنیا سے زمین سے اس نے بس وسا ڈالا سمجھ رہے ہو یہاں اس نے بولو صحیح زمین سے بس وسا ڈالا اوپر جانے کی ضرورت اس کو نہیں تھی یہ قول بھی اپنے لحاظ سے درست ہے لیکن اس پر زبردست اشکال ہے کہ آگے انشاءاللہ شاء آراف کے اندر آئے گا سمجھا کہ شیطان بےمان کی خود ملاقات ہوئی کیونکہ وہ ہے پاسما ہوما انی لکما لمن ناسحین قسمیں دی اس نے سمجھا قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ تو ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست اس کی ملاقات ہوئی ہے سمجھا سی وسوسہ تو ہم نے کہا جن نیچے سے بیٹھ کر اس نے ڈالا ہے تو ملاقات تو نہیں ہوئی اور ان کالمات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی بالمشافہ ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام کے ساتھ براہ راست آمنا سامنا ہوا ہے اور اس نے کلام کیا ہے باقاعدہ تکلم کلام ہوا سمجھا سی کہ ماں نہا کما رب و کما اللہ تکونا مالا کہنے او تکونا خالدین تو تمہیں اللہ نے خال اس لیے منع کیا کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے یا ملک بن جاؤ گے لاخر ہی اس طرح کی اور اس نے قسمیں بھی دیں تو ان سارے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بالمشافہ اور آمنے سامنے ملاقات ہوئی ہے بات سمجھیے یہ اس لیے اب آخری قول تو میں تو یہی عرض کیا کرتا ہوں ابو منصور ماتوری دی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ کہتا ہے نو امین بہی ولا نسل کیفیت ہی نو و بہی وہ سن رہے ہو نوعمر بہی نہ سالو ہمارا ایمان ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا بس یہ کہ کیسے ملاقات ہوئی کیا ہوا اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں نہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے نہ حدیث میں ہے اس لیے ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے تو زبردست اعتراض آتا ہے کہ خدا تو اس کو نکال چکا تھا اخرج میں نہا آسمانوں سے نکل جنت سے نکل یہاں جو ہے متقبرین کی جگہ نہیں ہے یہ متبادرین کی جگہ ہے تو متقبر ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نیچے سے بیٹھ کر وسوسہ ڈالا تو پھر قاسمہ ہما کے خلاف ہوتا ہے اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ شیطان بےمان نے حضرت اعظم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو کہا اب کیسے کہا کہاں کہا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے بات سمجھے سر اچھا سر اب حضرت دوسری بات جو زبردست ہے کہ جب اللہ نے فراہتن منع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تقربا تقرب حصہ جرت اس درخت کے قریب نہ جانا پھر آپ نے وہ درخت کیسے کھایا سمجھا سی جی؟ ویسے احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے درخت کھایا بی بی ہوا نے کس نے کھایا بی بی ہوا نے کھایا کچھ بھی نہ ہوا بی بی ہبا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ حضرت کھا لو کچھ نہیں ہوتا میں نے کھایا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا بس آدم علیہ السلام کے کھانے کی دیر تھی کہ لباس ہی اتر گیا سمجھا نسل اس لیے حدیث میں آیا ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی ہبا نے اپنے خامن کو یہ درخت کھلایا خیانت کی اور درخت کو کھلایا اگر وہ خیانت نہ کرتی تو کبھی کوئی عورت اپنے خامن کی خیانت نہ کرتی سمجھا نسر بہرحال حیران کن بات ہے کہ جب خدا منع کر رہا ہے سراہتن منع ہے کہ یہ درخت نہ کھانا پھر حضرت نے کس طرح درخت کھا لیا اس کے کئی جواب ہیں <clears throat> سمجھ لو بات پہلا جواب عرض کرتا ہوں لیکن مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں مثلا میں آپ حضرات سے گوش گزار کرتا ہوں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اشارہ بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوں اس درخت کے قریب اب اس نہیں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کتنے مطلب ہو سکتے ہیں دو ایک مطلب تو یہ ہے کہ معین مشخص اسی درخت کے قریب نہ جاؤ اس کے علاوہ جتنی درخت ہیں اس کی جنس کے ہیں یا غیر جنس کے ہیں سب کے قریب جا سکتے ہو کیا سمجھے پہلا مطلب کہ اس معین مشخص درخت کے قریب اس کے علاوہ یہ درخت اس کی ہم جنس ہے اس کے قریب بھی جا سکتے ہو وہ درخت جو غیر جنس ہے اس کے قریب بھی جا سکتے ہو خاص اس معین مشخص درخت کے قریب نہ جانا ایک مطلب دوسرا مطلب اس درخت کے قریب نہ جاؤ یعنی یہ اور اس کی ہم جنس کے قریب نہ جاؤ یہ اور اس کے ہم جنس جتنی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ تو لا تقربو ہاد حصہ جا رہا تھا کہ کتنے مطلب ہو گئے دو اب جواب آ رہا ہے جواب یہ ہے کہ اللہ نے تو فرمایا لا تقربا ہاد ہی شاہجہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنس کے درخت جتنی بھی جہاں جہاں کھڑے ہیں کسی کے قریب نہ جانا اور آدم علیہ السلام سمجھ بیٹھے کہ جو اشارہ جو ہو رہا ہے تو یہ مشخص معجن اسی درخت کے قریب نہ جاؤ باقی اس کی ہم جنس جتنی ہیں ان کے قریب جا سکتے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے اللہ نے تو فرمایا کہ اس جنس کے جتنی درخت ہیں کسی کے قریب نہ جاؤ اشارہ جو تھا وہ کس کی طرف تھا جنس شجرا کی طرف تھا کس کی طرف تھا جنس ہاد شجرا ہے جنس سے ہاد شجرا اس جنس کے جتنی درخت ہیں جنت کے اندر کسی کے قریب نہ جاؤ اور حضرت نے سمجھا کہ یہاں اشارہ جنس کی طرف نہیں بلکہ شخص کی طرف ہے کہ اسی معین مشقت درخت کی طرف نہ جاؤ کیونکہ ہاتھ ہی کا اشارہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے نا اس کے قریب نہ جاؤ اس کے علاوہ جتنی ہیں خاص کے ہم جنسیں یا غیر جنسیں سب کی اجازت ہے اس لیے آپ درخت کھا بیٹھے کچھ سمجھ آیا ہے ایک جواب کیا آیا کہ اللہ نے اشارہ فرمایا جنس کی طرف اور حضرت نے کیا سمجھا شخص حضرت نے کیا سمجھا شخص سمجھا کہ خاص اسی مشقت معین درخت کا جو ہے نہیں ہے باقی کسی سے منع نہیں ہو رہی سمجھ رہے ہو دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ حضرت نے سمجھا شیطان بےمان نے یہی کہا حضرت نے سمجھا کہ یہ نہیں جو ہے یہ شفقت کی ہے کون سی نہیں ہے شفقت کی نہیں ہے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے چھوٹے کو زیادہ دودھ نہیں پلاتی زیادہ گھی نہیں کھلاتی کہ مر جائے گا بھئی بچہ پیدا ہوئے پہلے دن اور اس کو ایک چھٹانک دودھ کی دے دے تو مرے گا نہیں مرے گا تھوڑا تھوڑا دودھ دیتی ہے نا ماں اپنے بچے کو تھوڑا تھوڑا گھی دیتی ہے گھی جو ہے تھوڑا تھوڑا کیوں کھلاتی ہے اس لیے کہ زیادہ کھلاؤں گی تو بچہ مر جائے گا آدم علیہ السلام کو شیطان بجمان نے کہا کہ اس وقت تم نئے نئے پیدا ہوئے تھے تمہارے قوا کمزور تھے سمجھا تم اگر درخت کھاتے تو برداشت نہ کر سکتے اللہ نے جو تمہیں منع کیا ہے اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر شفقت فرمائی اور منع کر دیا کہ کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے اب تو ماشاء اللہ تمہارے قبا پورے تنوع اور طاقتور طاقتور بن گئے ہو اب تم بڑے ہو گئے ہو اب اگر تم کھا لو تو کوئی حرج والی بات